نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام میں ہوں پناز اور آج وہ سوال ہم اپنے شو میں اٹھائیں گے کیا ایک مسلمان کے لیے اس کا مذہب پہلے ہے یا پھر اس کا دیش پہلے ہے دیش کی سرکشا اکھنڈتا پہلے ہے یا پھر اس کی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں اگر وہ سوالوں کے گھیرے میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا مسلم بردرہڈ دکھانا یہ زیادہ ضروری ہے تو دیش بڑا یا پھر مذہب اسی پر ہم بات کریں گے کہ ان کو لے کر قرآن حدیث جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں یا پھر لوگوں کو جان بوجھ کے برگلایا جاتا ہے صرف ایک ایجنڈا کے تحت انہیں غلط انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے اور اس لیے بار بار کوشچنز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمشول حسن جڑے ہیں آپ کا سواگت ہے اور ایڈم سیکر ہیں ایکس مسلم ہیں ملتہ پاکستان کے ہیں اور اسلام اب چھوڑ چکے ہیں لیکن اسلام کو انہوں نے قریب سے اسٹڈی کیا ہے ایک لمبے عرصے تک فالو کیا ہے یہ سوال ایک بار پھر اس لیے کھڑا ہوا ہے میں اسلام کی نظر سے سوال کو سمجھنا چاہتی ہوں لیکن سوال اس لیے کھڑا ہوا کہ جیسے ہی ہندوستان میں پی ایف آئی پر بین لگتا ہے تو بڑے تعداد میں مسلم طبقہ جو ہے وہ آتا ہے مسلم نیتا آ جاتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اپنے راجنیتک ایجنڈے ہیں لیکن مسلم طبقہ بھی ایک بڑے تعداد میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے یہ مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں کئی بار الگ الگ ملکوں میں اس طرح کے پیٹرن دکھے ہیں جب چاہے بورکا بین کیا ہو یا کوئی بھی کارن دیا ہو ارد گرد تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک دیش کی اکھنڈتا پر اس کی سرکشا پر اگر کوئی خطرہ ہے چاہے وہ ایک دھرم وشیش کے لوگوں سے جڑا ہوا ہی سنگٹھن کیوں نہ کر رہا ہو تو اگر اس پر سوال اٹھتے ہیں حسن صاحب تو اس کو کیا دھرم سے جوڑنا ضروری ہے کیا قرآن کہتا ہے جی۔ حدیث کہتی ہیں کہ پہلے مذہب ہے بعد میں ملک ہے دیکھیے بہن بڑا مشکل سوال آپ نے سامنے پیش کیا ہے لیکن دو نظریے ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ہوتا ہے دیش پریم اور دوسرے ہوتا ہے وہ مذہب جو دین ہے جو دین ہے وہ کس کا دین ہے یہ دیکھنا پڑے گا مسلمان سارے مسلمان جو ہیں وہ صحیح دین پر ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ یہاں بہت سے گھال میل اور ڈائلوشن ہو چکا ہے بہت پولیوٹڈ ہو چکا ہے اسلام پولیوٹڈ نہیں ہوا ہے بلکہ مسلمان ہو چکا ہے مسلمان کوئی اور ہے اسلام کوئی اور ہے اسلام سلامتی سکھاتا ہے اور جہاں پیس ہے اور سلامتی ہے سلامن سلامہ جہاں پہ ہے وہی جو ہے وہ صحیح زندگی کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے اور اسی کا نام جو ہے وہ مذہب ہے کوئی مذہب ہمارا جو دین اسلام ہے وہ یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ ہاتھوں میں تلوار اٹھا لیجئے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیجئے ہم کسی کے کسی کو دل دکھانے کے لیے ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہمارا مذہب اتنا نہیں سر تو کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ کہتا ہوگا کہ تلوارے لو یا مارو لیکن سر میرا جو سوال تھا آپ کو میں سیدھا سیدھا یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ایک پریکٹس مسلم ہے کوئی کوئی اگر پریکٹس مسلم ہے اور کوئی سنگٹھن جو مسلم ہاں۔ سنگٹھن ہے وہ دیش کے خلاف کچھ کر رہا ہے فار ایگزامپل چلیے پی ایف آئی کا ایکزامپل لے لیتے ہیں ہاں۔ اس کو آپ کی ایجنسیز جب اس کی جانچ کرتی ہیں اس میں کچھ غلط جی، جی، نکلتا ہے جی۔ اس کو بین کیا جاتا ہے تو مسلمان بڑی تعداد میں سڑکوں پر اترتے ہیں کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ مسلمانوں کی آواز دبانے کی کوشش ہے جبکہ ایک سنگٹھن جو دیش وروی گتو میں لپت ہے اگر اس پہ کاروائی ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے دیش کو پہلے رکھنا چاہیے نا آپ کو اسے مسلم چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے یا مسلم بردرہڈ پہلے آتا ہے دیش سے ہاں بالکل صحیح نہیں آپ آپ نے جو ہے بات جو ہے وہ صحیح کہی ہے اور ہم لوگ بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ تشویش میں ہیں سوال یہ ہے کہ جو ایک سنگٹھن ہے شروع میں جو ہے وہ چلتا ہے کوئی ایک مذہب کو لے کے یا ایک کمیونٹی کو لے کر کے جو ہے وہ پارٹی چل رہی ہے اور فنڈنگ اس کی ہو رہی ہے ہوتے ہوتے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح راستے پہ ہو بعد میں جو ہے وہ دوسرے راستے پہ بھی جا سکتی ہے اب جب پی ایف آئی ہے اس نے جو ہے وہ آپ کو شک کے گھیرے میں آ گئی تو جب شک کے گھیرے میں آ گئی تو ہماری عدالت ہے عدالت فیصلہ کر دے اور کرنے کے بعد اس کو بین کیجیے اس کو سزا دیجیے ان لوگوں کے ساری چیزوں کو جو قصوروار ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے قصور کے حساب سے آپ انہیں سزا دیجیے کون منع کر رہا ہے ہم یعنی تو بالکل نہیں چاہتے ہم تو دیش پریم چاہتے ہیں مسلم بردر مطلب مذہب سے پہلے ایک سچے مسلمان کے لیے مذہب سے پہلے ملک ہے ملک ہے ہاں ہم رہے رہے رہے گا گا ملک تو مذہب جب ملک ہی نہیں رہے گا تو مذہب کیسا رہے گا بہت بڑھیا بات کہ ہمارا ملک ہے اگر ہمارے یہاں سلامتی نہیں ہوگی ہمیں ڈر لگے گا ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اپنی جیوکا ارجت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا تو ہمارا مذہب کہاں رہے گا ہم خود ہی نہیں بچیں گے ہمارے اوپر کوئی نیوکلیئر بم چھوڑ دے ہمیں پنگور بنا دے تو ہم پنگور بنا دے گا تو ہم جو ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے ہم وضو کیسے کریں گے ہم اچھا یہ تو نماز وضو کی بات چھوڑ دیجئے ہم دوسروں کی مدد کیسے کریں گے ہم ایک ہیومینٹی کو ایک آدمی کو دوسرے کی مدد کی ضرورت جی۔ ہوتی ہے ہم دوسرے کی مدد کیسے کر سکیں گے جب اگر ملک رہے گا تو ہی تو, تو پہلے تو ہمارے دیش کی سلامتی چاہیے جی۔ جی ملک رہے گا تو ہی مذہب رہے گا پہلے دیش کی ہاں۔ سلامتی ہے پھر تو خود کی سلامتی ہوگی تب خود سرکشت رہیں گے آپ نے بہت بڑھیا بات کیا حسن صاحب کیونکہ اسی منچ پر کئی بار ایسے سکولرز بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں اسلام پہلے ہے بعد میں کوئی دوسری چیز آتی ہے لیکن اگر میں ہم ہم ٹھیک ہے آپ کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے لیکن کیا قرآن حدیثوں میں بھی ایسا لکھا ہے ایڈم سیکر کہ مسلم بردرہڈ سے پہلے مسلم کانسیپٹ سے پہلے آپ کے لیے دیش ہے نہیں کلیئرلی نہیں بھائی دیکھیے دیش یہی تو بات ہو رہی تھی ایک سے حسن صاحب آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ایڈم سیکر آپ کے ویو پوائنٹ کو ہم بالکل سلام کرتے ہیں لیکن ایڈم سیکر ایک قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو سیدھے سیدھے کہتی ہے ایسا نہیں ہے آپ پھر اس کو کاؤنٹر کیجئے گا ایڈم جی۔ سیکر قرآن میں اور سننا میں ایک کانسپٹ ملتا ہے الولا والبراء کا یہ کانسپٹ بہت سمپل کانسپٹ ہے کہ کس سے دوستی رکھنی ہے اور کس سے دشمنی رکھنی ہے اور دوستی اور دشمنی الولا والبرا ہمارے ڈاکٹر پروفیسر مولانا اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے اس کو اگر ہم قرآن کی کی چیپٹر نمبر نمبر سکسٹی سورہ آیت چار کے اوپر سے دیکھیں تو میں ایک سمپل ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر آپ سمجھ لیجئے گا تمہارے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان ادوت ہے اور بغض کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مینز لڑائی بغض ایک دوسرے سے نفرت رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جب تک کہ تم سب ایمان نہ لے آؤ قرآن کے اس کانسیپٹ کے مطابق ابراہیم کی اس بات میں ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم ایک علاقے میں تھا جہاں پہ سب لوگ بت پرست تھے جب وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ممتنہ کی آیت نمبر چار میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا نمونہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے تمام کنٹری والوں کے ساتھ کنٹری مین کے ساتھ اس علاقے والوں کے ساتھ کچھ بھی آپ کہہ لیں کے ساتھ لڑائی بغض ادوت دل میں رکھنا شروع کیا ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جسے کہنا چاہیے بات کو گھمایا پولیٹیکل آنسر دیا ہے بٹ ان فیکٹ انہوں نے ایک بھی قرآن آیت نہیں دی میری پہلی آیت پریزنٹ ہے بعد میں دوسری بھی دیتا ہوں پلیز انہیں موقع دیتے ہیں جی حسن صاحب جی میں کچھ بولوں آپ ہاں جی، بالکل میں چاہتی ہوں کہ ہاں؟ آپ اگر یہ صحیح دیکھیں میں نہیں جانتی اسلام یہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے آپ لوگ دونوں جی ہاں،, ہاں جی ہاں سنیے میں جو بتا رہا ہوں دیکھیے دین جو ہے ہم نے جو لیا ہے وہ کن سے لیا ہے اور کن کا انٹرپریٹیشن ہے یہ الگ الگ ہے قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں بینات ہیں متشابہات ہیں اب آپ نے جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کیا یہ آپ کے اوپر ہے یہ تو قرآن مجید خود کہتا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں لیکن یہ کہاں کہا ہے اس نے کہ صاحب ہم تمہیں تلوار اٹھائیں گے تمہیں قتل کر دیں گے ہمارا اگر نہیں مانو گے تو جب قرآن کلیا ای کافرون والی بات آئی ہے ایک منٹ سن لیجئے سن لیجئے ایک منٹ جب کلیا ای کافرون ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ایبروگیٹڈ ہے قرطبی بھی کہتا ہے تبری بھی کہتا ہے آپ کو یہ کہا کہ تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں نہ تم میرے اوپر تلوار اٹھاؤ نہ میں تمہارے اوپر تلوار اٹھاؤں گا سر آپ کو بتا دی ہے آپ کہاں سے دین لے رہے ہیں کون آپ کا تفسیر رائٹر ہے کس کو آپ مانتے ہیں سر آپ یہاں پہ آ کے بھائی ہمارا تو دین کلیئر ہے ہم تو دین سنیے سن لیجئے بات سن لیجئے آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں سنیے اب بس میں سن لیجئے میں نے تو ایک بات یہ کہی آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں آج بہت اچھا لگا مجھے کہ ایک پڑھے لکھے انسان سے میری گفتگو ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ایک بہت آپ سے ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے جب ابراہیم کا نام لیں ایک بڑا نام ہے اس کو عزت سے نام لیں چاہے وہ کسی ہندو مذہب کا ہو چاہے عیسائی مذہب کا ہو چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو کوئی پیغمبر ہے اگر کسی قوم کا تو آپ متشابہات جو ہے جو کھلی ہوئی یہ متشابہات میں سے نہیں ہے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے قرطبی تبری ابن کثیر سب کلیئرلی کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے نہیں ہے let me give you another one تاکہ ابراہیم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرانسلیشن نہیں آپ ٹرانسلیشن سنیے تو ایک منٹ مجھے آپ میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں ایک سیکنڈ آپ ذرا سا سنیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایڈم سیکر آپ ان کی بات سن لیں وہ کہہ رہے ہیں ارے میری بات سن لیجئے حسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے اس کا ریفرنس نہیں دیا ایک بار ان سے کلیریٹی لوں یا آپ سمجھ گئے ہیں بات شابہ ہاتھ میں سے نہیں ہے وہ سمپل سی بات ہے کیونکہ میں نے تمام سکولر کے نام کے ہاتھ میں جو بتاتے ہیں میں ایک سوال سنیے میں کرنا چاہتا ہوں ان کو سنیے بات سنیے قبلہ یہاں تو ہماری آپ کی جی، گفتگو ہو رہی ہے بہت اچھے پیارے اچھے ماحول میں ہو رہی جی ہے جی مجھے اچھا لگ رہا ہے دیکھیے ایسا ہے کہ ایک ہندوستان کے ایک عالم گزرے ایک عالم گزرے ہیں سمجھے پروفیسر بدر الحسن عابدی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے the unaltered Quran and its interpretation تو آپ جو بتائیے کہ آپ جو ہے وہ میننگ لیں گے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اور اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کون کرے گا کون بتائے گا آپ کو آپ ہمارے بارہ امام ہیں جو ان کے بعد حضرت محمد کے بات سنیے میری بات سن لیجئے اگر بارہ امام میں سے سنیے حضرت آئی بیگ یور پارڈن ایک سیکنڈ سنیے میں نے جو آپ کو انٹرپریٹیشن دیا ہے وہ قرطبی سے دیا ہے تبری جی، سے جی۔ دیا ہے ابن کثیر سے دیا ہے آپ نے جن صاحب کا نام لیا ان کا انٹرپریٹیشن آپ میرے سامنے ابھی رکھ دیجئے میں پڑھ لوں گا اور مان لوں گا اگر ویسا ہی لکھا ہوا نہیں تو میں آپ کو سمپل آئے دیکھ اور دے دیتا ہوں اچھا تاکہ آپ میں ایک اس کو ویب سائٹ سنیے یہ جو بحث ہے سنیے سنیے یہ بحث جو ہے وہ دلی میں سمجھے یہ ہمدرد جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں پہلے ایک اسی طرح سیمینار ہوا تھا قرآن پہ جہاں غلط فہمیاں تھیں وہاں یہ دور کر دی گئیں اور کر دینے کے بعد جو ہے پروفیسر ہرش نارائن جو ایک اسلامک اسکالر تھے میں آپ کی غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہوں پتہ نہیں آپ کس سے مذہب لیا ہے آپ آپ آپ نے نے نے اگر اگر دین لیا میں صاف بات بتا رہا ہوں اگر آپ نے دین لیا ہے تو محمد و آل محمد سے جو ہے وہ اگر رابطہ قائم جی، کریں ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں موجود اگر ان سے لیا ہوتا ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ آپ کو آپ کو جو ہے مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے نہیں نہیں ایڈم سن لیجئے آپ آپ کے پاس آپ حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے ایڈم کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ریفرنس ہے جی، میں نے ایک تو پہلی بات کہ میں نے بتایا کہ میری تفسیر کا ریفرنس القرطبی التبری ارلی محدثین میں سے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے میں نے بتا دیا ریفرنس وہاں سے دیا ہے اب آپ کو قرآن کی ایک اور آیت دیتا ہوں قرآن میں کتنی غلطیاں ہیں بھائی آپ تبری کی بات کر رہے ہیں قرآن کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں تبری کی کتنی غلطیاں اس کے اندر ہیں صحیح بخاری میں کتنی غلطیاں ہیں آپ کس کو کس کو بات کریں گے آپ میں کہہ رہا ہوں آپ حضرت علی کا کوئی قول نکالیے نہج البلاغہ سے نکالیے آپ قرآن آپ حدیث کو میں نہیں حدیث تو جھوٹی بھی ہیں آپ نہج البلاغہ سے کوئی کوٹ کیجئے ہم بتائیں گے آپ کو ارے بھائی نہج البلاغہ سے کوٹ کیجئے نا حضرت ہمیں قرآن سے قرآن کا انٹرپریٹیشن جو ہے آپ اسے نہج البلاغہ سے لیجئے جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے وہ سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی تم اس میں سے ہجرت کر لیتے تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی یہ آیت نازل سورہ بدر کے موقع کے اوپر سورہ بدر کے موقع کے اوپر کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ مکہ میں مسلم تھے لیکن وہ لڑائی کرنے آگے محمد صاحب کی فوجوں کے ساتھ قبیلہ خشیم کی جانب سے تو اس کے اوپر یہ ہوئی کہ جب مسلمانوں نے تیر پھینکے تو وہ مسلمانوں کو بھی لگے آپ ایک نان مسلم مطلب کنٹری میں فوجی نہیں بن سکتے اچھا مطلب آپ اگر تو اگر کوئی کوئی نان مسلم کنٹری ہے سیکولر کنٹری ہے تو اس میں کوئی آپ فوجی نہیں بن سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایڈم کیسے بن سکتے ہیں منع فرمایا ہے قرآن سورہ نساء آیت کیا بات کر رہے ہیں ایڈم ہندوستان میں ہندوستان میں اتنے ہمارے مسلم بھائی ہیں جنہوں نے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے اپنی شہادت پائی ہے ترنگے کی ترنگے کی شان کے لیے انہوں نے اپنی جان گوا دی ہے اس کو قرآن منافق بولتا ہے قرآن بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ہسٹری معلوم سورہ نساء آیت نمبر 97 قرآن نہیں بول رہا ہے قرآن جو ہے ارے بات تو سنیے آپ حسن صاحب کیا ایسا ہے کہ اگر دیش کے لیے اگر مسلم دیش نہیں ہے کسی مسلم دیش کے خلاف جنگ لڑ رہے ہو تو آپ کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا آپ کو آپ کا گناہ مانا جائے گا یہ کیونکہ آپ اپنے مسلم بھائیوں کے خلاف لڑ رہے ہو ایسا کہیں لکھا ہے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 97 بالکل غلط ہے ہمارے یہاں جہاد کا کانسپٹ کچھ اور ہے نہیں نہیں یہ سورہ جہاد نہیں جہاد نہیں جہاد کی بات نہیں کر رہی ہوں میں نہیں نہیں یہ کہہ رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 47 رائٹ ایڈم 97 سورہ نساء آیت نمبر 97 میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی اسلامک ملک کے خلاف لڑتے ہیں تو آپ اپنے مسلم بھائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر آپ کی گولی آپ ہاں۔ کا ہتھیار جو ہے ان کو لگ رہا ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے یہ نہیں لکھا یہ نہیں لکھا غلط اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ایک بار پڑھ کے بتائیے پڑھ دیتا ہوں اور تفسیر بھی نہیں غلط لکھا ہے غلط ترجمہ ہے آپ کا آپ اوریجنل پڑھیے ٹرانسلیشن حسن صاحب آپ ٹرانسلیشن کر پائیں گے اگر یہ اوریجنل پڑھ دیں تو ارے بھائی بتا رہے ارے اوریجنل کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہی تو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر جتنا بھی قرآن میں جو شکوک ہیں شک پیدا ہوتا ہے ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اس کو جو ہے انہوں نے نہج البلاغہ میں کلیئر کیا ہے نہج البلاغہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے تو یہ کیسے وہ صحیح اسلام بتا سکیں گے حضرت ایک سیکنڈ رکیے یہ دیکھیے آج تک جو ہے انہوں نے صحیح اسلام کو جو ہے صحیح اسلام کو جو انہوں نے سمجھائی نہیں ہے قرآن مجید قرآن مجید میں آپ کی زبان میں نہیں اترا ہے محمد علی محمد کی زبان میں اترا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نہج البلاغہ نہیں پڑھی یہ نحج البلاغہ میرے سامنے پڑھی ہے پوری آپ مجھے کہتے ہیں میں نیج البلاغا نہیں پڑھی یہ نیجل البلاغا پوری میرے سامنے پڑھی ہے پڑھیے اس کے اندر آپ سے بات کریں میں نیج البلاغا نہیں پڑھی سب کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے پڑھی ہو نہیں ہو بک پڑھی ہوئی ہے جی آپ مجھے کہتے ہیں نہیں پڑھی میں آپ کے پڑھنے سے نہیں ہوگا آپ کو علم نہیں ہے میرے بارے میں آپ میرے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ غور سے پڑھیے تدبر کیجئے غور کیجئے اس کے اوپر اس آیت کا پلیس موجود ہے آپ سنیے سنیے میری بات حضرت آپ نے مجھے بولا میں نیج البلاغا نہیں پڑھی میں نے آپ کو نیج البلاغا نے ہاتھ میں دکھا دی مجھے صفحہ نمبر بتایا میں اس پہ خود جاتا ہوں آپ کے سامنے پڑھتے تو نہیں تو آپ پڑھتے سن لیجئے میں خود پڑھوں گا نہیں تو آپ پڑھ دے سر قرآن سورہ نساء آیت نمبر 97 ڈون ٹیل می میں نیج البلاغا نہیں پڑھی سنیے میری بات تو سن میری بات سن لیجئے میں نیوز چینل پہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں سنیے میں نیوز چینل پہ آ کر کے میں ان پبلک یہ دعویٰ یا پبلک میں یا گھر میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آئی ایم دا اتھارٹی میں پوری طریقے سے قرآن کو سمجھتا ہوں میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کبھی ہاں یہ ہے کہ مجھ کو جو غلط فہمی ہوتی ہے جہاں پر مجھے پریشانی ہوگی جہاں میرے بھائیوں کو پریشانی ہوگی کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتا یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں عالم موجود ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں عالم ہم لوگ ان کے راستے پہ چلتے ہیں اور کبھی ہمارے یہاں جو سنیے سنیے ہمارے یہاں ایک لیڈر ہے ورلڈ لیڈر اور وہ جو ہے وہ صحیح اشتہاد کر کے ہم لوگوں کو رائے دیتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے بسر کرنا ہے ہم کو کبھی جو ایڈم کا انٹرپریٹیشن ہے وہ غلط انٹرپریٹیشن ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب کیونکہ ہم ایک عام لوگوں کو اس شو کو ان کو انہوں نے ان کتابوں سے حاصل علم جن کتابوں سے حاصل کیا ہے جن علماء سے یہ لوگ انہوں نے ملاقات کی ہے وہ اتھارٹی نہیں تھے انہوں نے ان کو سیٹسفائی نہیں کیا لیکن ایک بات بتائیے نا سر سر ایک بات بتائیے نا یہ تو بالکل اسلام جو ہے وہ قرآن اور حدیثوں کے قائدے سے چلتا ہے اگر جتنی میری سمجھ ہے نہیں قرآن مجید جو ہے وہ حدیث کے جھوٹیاں حدیث جھوٹی ہیں قرآن حدیثیں جھوٹی ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں نہیں مانتے قرآن مانتے ہیں آپ ایڈم قرآن کا کوئی حوالہ دے سکتے ہیں میں بات میڈم ہاں، فناز میں نے آج صرف دو آیتیں دی ہیں قرآن انہوں نے کہا نہج البلاگا پڑھنی چاہیے نہج البلاغا سے سمجھو نہجل بلاگا یہ ہارڈ کاپی میں نے دکھا رہا ہوں اس وقت ہاں، میں نے کہا مجھے صفحہ نمبر بتائیں میں اس صفحے پہ جاتا ہوں خود پڑھ لیتا ہوں مجھے ہاں، بتائیں میں میں میں نہیں نہیں دکھائی دے رہا آڈیو آڈیو آڈیو میرے میرے پاس پاس ہے ہے ویڈیو بتائے بتا دیں میں صفحے پہ جاتا ہوں پڑھ دیتا ہوں ان کو نہیں تو یہ پڑھ دیں میں مان لوں گا یہاں س... میں نے پوری س... بلاغا پڑی ہوئی ہے میرے بھائی میرے بھائی آپ سن لیجئے اچھا, اچھا، آپ کو اس نتیجے سے کیا نکلتا ہے یہ بتائیے سر یہ نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صاحب جو ہے وہ قرآن غلط ہے نہیں میں نہیں کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید نہیں آپ یہی نہیں کہنا چاہتے ہیں قرآن غلط نہیں ہے ہم غلط ہاں بالکل ہو سکتا ہے غلط ہوں آپ مسلموں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم غلط ہو سکتے ہیں ہاں, ہاں، ہو سکتے ہیں سن لیجیے ایک سیکنڈ ہاں، تھرٹی سیکنڈ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کون کہہ رہا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے سن لیجئے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا قرآن نمبر فائیو ففٹی ون کرو قرآن ورس نمبر کسی کافر کے ساتھ دوستی نہ کرو قرآن نمبر وہ علم پوچھ رہے ہیں سر ارے بھائی علم تو دو طرح کا ہوتا ہے نا کون سا علم کی بات کر رہے ہیں آپ کو دینی علم دے رہا ہوں دینی علم دے رہا ہوں دینی علم قرآن chapter number nine verse number twenty سیس ٹوئنٹی فور علم دو طریقے کے ہیں ایک کو دوسروں کو مارنے کا کل کرنے کا ہے ایک اپنے کو بچانے کا ہے کون سا علم چاہیے آپ کو سر میں آپ کو دے رہا ہوں علم ذرا سن تو لے قرآن کی چار علم حاصل کرو تو کون سا علم حاصل کرے بھائی حضرت دینی علم حاصل کرے علم حاصل کرو تو علم کا مطلب بتائیے کہ کون سا علم سر اب آپ جلیبی بنانے کی بتا رہا ہوں دینی علم کتنی دفعہ بتاؤں دینی علم دے رہا ہوں دنیاوی نہیں دے رہا دینی دے رہا ہوں آپ جلیبی دیکھیں گستاخی مت کیجئے اور ہم ہم اس بحث کو اس کو جو ہے بہت پیار سے آگے لے جانا چاہتے ہیں تمام یہ میں نے کب کہا میں نے کہا علم میں نے علم حاصل کرو ماں باپ بھی کافر ہو جائیں تو ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی آپ ایک ملک کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں جب وہ کافروں کا دیش ہے پلیز بتائیے اچھا اچھا اچھا ہمارے ہمارے یہاں یہ مذہب میں یہ نہیں سکھایا گیا ہے ہمارے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ سنیے سنیے سنیے سنیے ہمارے یہاں یہ مذہب میں سکھایا گیا ہے جس جو مذہب ہم نے لیا ہے قرآن سے جو مذہب ہم نے لیا ہے قرآن کے رکھوالوں سے جو مذہب ہم نے لیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے باپ اگر کافر بھی ہوں کافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مذہب پہ نہ ہوں کوئی دوسرے مذہب پہ ہوں تو آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹ نہیں سکتے ان کے آگے نہیں چل سکتے آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے لیکن آپ اسے دوستی اور آپ ہاں آپ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نہیں ماں کوئی بھی ہو نہیں غلط آپ جو ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایک بار پہ آتی ہوں لیکن ایڈم سیکر جو آپ یہ مجھے تمام حوالہ دے رہے ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ بھائی آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے اگر وہ اسلامک راشٹر نہیں ہے جیسے کہ ہندوستان میں وہی کہہ ہندوستان نہیں نہیں ہندوستان میں قرآن کی بات کر رہی ہوں وہ حدیث نہیں چاہتے ہیں وہ حدیث وہ کہہ رہے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں قرآن دے رہے ہیں تو میرے کو بتائیے کہ قرآن میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ اگر جیسے مان لیجئے ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے تو دھرم نرپیکش دیش ہے اسلامک دیش نہیں ہے اور ہندوستان کی سینہ میں ایک مسلمان بھرتی ہو کر اپنے دیش کے لیے لڑائی لڑتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ اگر منافق ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کیا ہے منافق ہے جو قرآن و حدیث پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کرتا منافق مسلمان ہے لیکن منافق ہے اللہ تعالیٰ قرآن لیکن قرآن میں ہی کہا گیا ہے نا کہ جس دیش میں رہتے ہو وہاں کو سب سے زیادہ پیار کرو اس کو مانو <laughs> تو مسلم ایسا تو نہیں لکھا گیا ہے نا کہ مسلم دیش کو مانو مسلم دیش میں یہ جو آپ نے ایسا دھرم بتاتے ہیں ایسا اسلامک کہتے ہیں کہ جس مٹی میں رہتے ہو جس جگہ پہ لکھا قرآن میں اچھا پوچھے تو صحیح قرآن میں کسی آیت سے کہہ رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث اور تمام شرح صرف اور صرف دو ہی دیشوں کا نام لیتا ہے دار الاسلام دار الحرب یہ کانسیپٹ ہے شریعہ کا الاسلام دار الحرب جو اسلام کا یعنی- دیش ہے اور باقی سب لڑائی کے دیش ہیں یعنی جہاں جہاں اسلام کے دیش ہیں اسلامک دیش ہی ٹھیک ہے باقی سب سے لڑائی کرنی ہے اور اگر آپ نے کسی دیش کے خلاف لڑائی کری جیسے ہندوستان کی سینا میں بھرتی ہو کر تو آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں قرآن کے حساب سے آپ مسافر کہلائیں گے جہنم میں جائیں گے ایک شہید مسلمان جہنم میں جائے گا قرآن کے حساب سے ڈاکٹر حسن یہ کہہ رہے ہیں ایک مسلمان دیش کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے نون مسلم دیش کا فوجی ہو کے ڈاکٹر حسن ارے یہ پاکستان سنیے یہ پاکستانی زبان بول رہے ہیں پاکستان کا جو ہے وہ اسلام کوئی اور ہے ہندوستان کا اسلام جو ہے وہ کوئی اور ہے ہم پاکستان کے مذہب پہ نہیں چل سکتے نہ ان کے اسلام پہ چل سکتے یہ جو پاکستانی زبان بول رہے ہیں نا یہ یہ ہم پاکستانی نہیں ہیں اور ہم نے پاکستانیوں کو جو ہے وہ بتا دیا اچھی طریقے سے کہ ہم آل محمد کے اسلام پہ ہیں حسین کے دین پہ ہیں آپ حسین کو آپ بتائیے کہ امام حسین جو ہیں وہ دین اسلام پہ نہیں تھے امام حسین نے کسی کو قتل کیا ہو اپنے پڑوسی کو مارا ہو اپنے ملک سے محبت نہ کی ہو بتائیے ہاں جی امام حسین وہ تھے جنہوں نے آپ کس کے مذہب پہ ہیں حسین کے مذہب پر ہیں یا آپ پاکستان کے مذہب پہ ہیں یہ تو بتائیے جواب تو لے لیں اب جواب لے آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ مجھے دکھاؤ کہ کہاں پہ امام حسین نے کیا اگر اگر جواب آپ کا جو ہے معقول ہونا چاہیے اس طریقے سے جو ہے وہ گمراہ کرنے والا مذاق نہیں ہونا چاہیے آپ اسلام سے مذاق کر رہے ہیں آپ اپنی کمیونٹی سے اور ہماری کمیونٹی سے مذاق کر رہے ہیں یہ مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے سنجیدہ کی چیز سنجیدہ ہے نہیں غلط بات ہے آپ آپ نے بہت کیا ہے ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے کھیل آپ ہم آپ کے کھیل میں نہیں آ سکتے کافر آپ ہو سکتے ہیں آپ گناہ ہو سکتے ہیں بہکے ہوئے آپ ہو سکتے ہیں بھالے میں نے کب کہا امام حسین بہکے ہوئے نہیں ہیں آپ جہاں تھے وہاں پہ پھر آپ نے آپ پلٹ گئے تو اور کیا ہوئے آپ نے آپ بھائی آپ تو میری آپ کسی کی بات ماننے کو یعنی تیار نہیں ہے آپ زبردستی پاکستان کو جہاں مذہب کو لے کے آ رہے ہیں کہ سارا اسلام پاکستان والا ہے ہم پاکستان والے مذہب پہ نہیں ہیں اور نہ میرا آپ سے بن سکتی آپ کو اگر بات کرنی ہے آپ سامنے آ کے بات کرنی ہے تو آپ ایسے بات نہیں کر سکتے آپ آپ میں حسین حسین کے دین پہ ہوں بتائیے کہ قرآن کے خلاف تھے بتا دے کیا حضرت امام حسین نے کو لگانے کی کوشش نہیں کی میں کچھ نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا میں اندھا ہوں لیکن میں حسین کے دین پہ ہوں آپ بتائیے آپ کس کے دین پہ ہیں کربلا کے مقام پہ کافروں سے لڑنے گئے تھے یا منافق آپ کس کے دین پہ یہ تو بتائیے امام حسین کے دین پہ ہیں اب میں ہاں جی کلمہ گو کی بات چھوڑ دیجیے آپ سارا جو ہے لڑائی جو ہے وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کون مسلمان تھے اور کون سچے مسلمان تھے کون جھوٹے مسلمان تھے کون قرآن والے تھے کون جو ہے وہ کیا میں صحیح قرآن والے تھے حدیث والے تھے جی آپ حسین پہ آ جائیے نا امام حسین نے جا کے جو ہے دودھ دودھ کا پانی کا پانی کر دیا جو بنے ہوئے مسلمان تھے جو اپنے قرآن کو اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے تھے ان کو الگ کر دیا کہ یہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں یہ جو ہے وہ انسانیت کے قاتل ہیں جو انسانیت کا قاتل ہوگا وہ قرآن کو ساتھ نہیں ہو سکتا ہم لوگ انسانیت کے قاتل نہیں ہیں ہم انسان دوست ہیں آپ نے میری بات کی ہمارا قرآن انسان دوست ہے ہمارا قرآن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلا کاٹ دے اور کہہ دے خوش ہو جائے جا کے کہے کہ تم شہید ہو گئے آپ کا اسلام ہو سکتا ہے آپ نے جو اسلام پڑھا ہے تسلیمہ نسلیم کا اسلام ہوگا ہمارا اسلام تسلیمہ نسلیم کا اسلام نہیں ہے بھائی صاحب سن لیجئے آپ غلط جگہ ٹکرا گئے ہیں آپ ہم سے ٹکرا ہمارے ہاں آگے غلط جگہ آگئے آپ ہمارے ساتھ آگئے غلط آ آپ آپ کو غلط جگہ آ آپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو دوسرے لوگوں کو بہکا سکتے ہیں ہمارے دین کو ہمارے مذہب کو ہمارے ہندوستان میں رہنے والوں کو آج دیکھیے کتنی آزادی سے ہم لوگ عالم لے کے جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ہندو بھائی سنی بھائی شیعہ بھائی سب سب آ کے آتے ہیں آپ کے یہاں جو ہے وہ جا کر کے انسانیت سوچ کے خلاف آپ ان کو بندوق سے مارتے ہیں گھیر کے مارتے ہیں ہم وہ اسلام میں ہیں ہمارے یہاں محبت ہے ہمارے یہاں انسانیت ہے ہمارے یہاں لوگوں کی مدد کرنا ہے انسان کو بچانا ہے ہے مذہب نہیں دیکھنا کیا کر رہے ہیں آپ جی۔ آپ جی خلیفہ خلیفہ ان کے کی سیکر اور ڈاکٹر حسن آپ دونوں نے اپنی اپنی رائے رکھی ہیں اپنے اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن یہاں پر دی ہیں اور یہاں پر جی۔ ہم درشکوں کے وویک پر چھوڑتے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی قرآن حدیث آپ پڑھیں ہاں، اپنے ہاں، عالم ہاں، اور اپنے جو تمام سکولرز ہیں ان سے جانکاری لیں ان پر اور پھر آپ اپنی رائے بنائیں کیونکہ ان دونوں کی اپنی نجی رائے تھی جس کا ہم نے پورا سمان کیا کیا کہتا ہے اسلام میں آپ دونوں شریک ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ